سورہ آل عمران کا مقبل کے ساتھ اس میں کو میں پہلے دن عرض کرایا ہوں یاد ہے نابود و عیا کا ہم صرف تیری عبادت کریں گے تجھ سے مددیں مانگیں گے ولا نابود الباقارہ تا ہم گائے کی عبادت نہیں کریں گے جس طرح یہودی کرتے ہیں ولا آل عمران ہم آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے جس طرح نسارا کرتے ہیں ون ادی حقوق نسائے کام اور حقوق پورے دیں گے فان کے ماں تم نے سمائے ہمارے اوپر میں جانا سمجھ رہے ہو یہ رقم کون سا تھا اس لیے اور مانوی کیا ہے مانوی رقت دو ہے پہلا رابطہ تو یہ ہے کہ باقارہ کے آخر میں فن فرنا عال یا اللہ ہماری مدد فرما قوم کافرین پر اب سورہ آل عمران میں فرمائیں کہ وہ کون سے کافر ہیں جن کے خلاف تم نے جہاد کرنا ہے اور مدد مانگ رہے ہو فرمایا وہ وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا حاضر ناظر عالم الغیر سمجھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی مانگ کی عبادت کرتے ہیں سمجھ رہے ہو یہ ایک رابطہ مان لیجیے دوسرا نقط مانوی باقارہ میں بڑے مسئلے کتنے تھے چار بڑے مسئلے کتنے تھے توحید رسالت جہاد انفاق پہلے حصے میں توحید رسالت دوسرے میں جہاد اور چاروں مسئلے یہی اب آل عمران میں پھر آ رہے ہیں ذرا تفصیل کے ساتھ اور ان مسائل پر جو شبہات ہوں گے ان کے جوابات دیے جائیں گے شبہات کے کیا دیے جائیں گے پانچ شبہات آئیں گے توحید پر تین شبہات آئیں گے رسالت پر ان کے جوابات دیے جائیں گے اور جہاد اور انفاق کا مضمون بھی تفصیل سے آئے گا نمبر آٹھ نا میں خلاصہ بیان کر لوں آئن کے اوپر جہاں آٹھ لکھا ہے وہ کھولو کے اوپر جہاں آٹھ لکھا ہے وہاں ہے عجام رحکم بال کفر باد انتم مسلم جی، جہاں تک یہ توحید کا بیان ہے کس کا بیان ہے مل گیا ہے اجامر حکم بالکف رے بادم جامر بال کفر باد از انتم مسلمون یہ بیان توحید ہے اور ابتدا صورت سے لے کر تمہید ہے پھر توحید کا بیان ہے اور پانچ شبہات کے جوابات بحض احد اللہ جی فنبیینہ دو رقو رقو نمبر دس کھولو رقو نمبر دس جہاں لکھا ہے فقط ہو دے یا سراطم مستقیم جہاں تک یہ دو رقو بیان رسالت کس کا بیان ہے اچھا یا جو نبینہ عام سے اب مسئلہ جہاد شروع ہوا رقو نمبر انیس کھولو رقو نمبر انیس کہاں ہے جہاں عین کے اوپر انیس لکھا ہے نا قدیر ہے نا قدیر قدیر والی کا ید لیلہ ہے ملک سماوات والا سے پہلے ہے والا ہم عذاب علیم عذاب علیم تک یہ جہاد اور انفاق کا مضمون ہے جہاد اور اس کے بعد ولی اللہ سماوات واللہ و اللہ علاشن قدیر سماوات یہ بیان توحید کا اعادہ ہے توحید کا کیا ہے تین چار آیات بعد کھڑا ہے ربنا اننا سمعنا منادی یہیں للایمان ان ببے بربکم ملا ہے نیچے یہ پھر بیان رسالت توحید کا اعادہ اور رسالت کا اعادہ ہے اس کے بعد دو آیات بعد کھڑا ہے فلدین حاجرو و اخرجو مندیا رحم و ادو بھی فبیری و قاتل و کوتلو لفران یاد ہے یہ پھر جہاد اور انفاق کے مضمون کا یادہ ہے جہاد اور آخری آخری عادت صورت کی یادین آ منفرو و صادر رابطو بتق اللہ الم تفل یہ چاروں مضامین کا یادہ ہے بات سمجھ گئی رقو نمبر آٹھ بالد انتم مسلمون تک بیان توحید ہے دو رقو جو ہے پھر یہ بیان رسالت ہے اس کے بعد جو ہے یہ مضمون شروع ہوا یا الذین آمنوں سے لے کر او عذاب العلیم تک یہ بیان جہاد و انفاق فی سبیل اللہ اور غلی ہے ملک السماوات سے پھر نفی السماوات یہ یاد آئے مضمون توحید کا سمجھ رہے ہو اور پھر اس کے بعد رب بنا سے یاد آئے مضمون رسالت کا فلدین حاجروں سے یاد آئے مضمون جہاد اور انصاف کا آخری عجت کے اندر پھر چاروں مضامین کا یاد آیا کچھ سمجھ آیا ہے اچھا رسالت پر توحید پر پانچ شبہات ہیں کتنی شبہات ہیں پانچ پہلا شبہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کے اندر کالے اللہ روح اللہ آیا ہے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشا حاجت روا حاضر و ناظر ہیں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کیا دیا ہے ہر ایک شبوں پر انشاءاللہ شاء اللہ اثرتا ہوگا دوسرا شبو دوسرا شبو یہ ہے کہ عیسا السلام و تسلیم فہ بناتے اس میں پھونک مارتے جو وہ زندہ ہو کر کون پڑتا تھا مادر زاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے کوڑی والے بیماری والے کو ٹھیک کر دیتے تھے معلوم ہوا کہ آپ مشکل کچھ متصر حاجت روا تھے اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ یہ سب کچھ بے اگن اللہ کا بے اگن عیسیٰ کا سمجھ رہے ہو تیسرا شبو کہ عیسیٰ علیہ سلاد اور تقریب بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں سمجھا بی بی مریم علیہ حسرات و تسلیم کو اور بی بی مریم نے اپنے آپ کو بیٹا دے دیا معلوم ہوا بی بی مریم مشکل کشا ہے اس کا بھی جواب دیا جائے گا پانچواں شبو کہ رقدی علیہ السلام کو سو سال کی عمر کے اندر بیٹا ہوا معلوم ہوا آپ کیا ہیں مشکل کشا اس کا بھی جواب دیا جائے گا پانچ شبہات کے جوابات آئیں گے توحید کے اوپر بات سمجھ رہی ہے اور بات نجران ایک علاقہ ہے مدینہ منورہ سے ذرا فاصلے پر وہاں کے نصارہ آئے سمجھا ساٹھ آدمیوں کا وقت آیا نبی علیہ السلام کے پاس کتنے آدمیوں کا ستون ساٹھ آدمیوں کا وقت آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے آ کر حضرت کے ساتھ مناظرہ کیا سمجھا کہ جی؟ ان کے تین بڑے بڑے بھی تھے سید عاقب اور ابو تھا انہوں نے مناظرہ کیا نبی علیہ السلام اور تسلیم نے ان سے فرمایا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو زندہ جاوید ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی سارے جہان کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے حتیٰ کہ عورتوں کے رحموں کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے اور رحموں کے اندر انسان کی صورتیں بناتا ہے اور وہ ریت کے ذرات اور چیلوں کو بھی جانتا ہے اور سارا کچھ بتلاؤ تمہارا معبود عیسیٰ علیہ السلام یہ سفتیں رکھتا ہے ان سے آپ نے فرمایا اس طرح مناظرہ ہوا پھر مباہلے کا بھی آپ نے ان کو چیلنج دیا بھی آئے گا نہ جو ابنا آنا ابنا حکم نسا آنا و نسا کم سمجھا سی جی؟ بہرحال اس مناظرے اور مباہلے کے موقع پر آل عمران کی ابتدائی اسی آیات نازل ہوئی کتنی اسی آیات ہے توحید کا بیان سارا اسی پر نازل ہوا ہے جس کا شان نظر اب کرو مانا ابتدا کے اندر جو نبی علیہ السلام نے ان کو باتیں فرمائی تھی نا وہی آ رہی ہے لیکن ابتدا میں سمجھا آیا ہوں کہ آل عمران کا رخ جو ہے نصارہ کی طرف ہے باقارہ کا رخ کس کی طرف تھا یہود کی طرف اور آل عمران کا روح سکون کس طرف ہے نصارہ کی طرف ہے اب اس لیے بہت زیادہ تر ان کے ساتھ چلے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ادا اللہ لا الہ الا اللہ توحید کل توحید اللہ کی ذات پاک نہیں کوئی قابل عبادت کے نہیں کوئی منت پکار پھیرے نظر و نیاز کے لئے مالی بدلی لسانی باتوں کے لئے عالم الغیب حاجت روا مشکل کشا حاضر ناظر غوث اعظم دستگیر کوئی نہیں ہے جی اللہ ہوں مگر صرف اسی کی ذات پاک صرف ہے الحیو دلیل توحید اپنی نمبر والی جی، صبح پڑھ رہے ہو سدا زندہ رہنے والا صرف وہی اور کوئی نہیں القیوم ہو سارے جہان کو سنبھالنے والا سارے جہان کو قائم رکھنے والا الحی القیوم بن جاؤ گا عیسا و ام لا عیسا عیسا علیہ السلام اور اس کی اماں نہیں جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو بلکہ اللہ نزل علیہ کا حضرت اشارہ ہے دلیل وہی کی طرف اتارا ہے اس نے اوپر آپ کی کتاب کو نزلہ پر لکھا ہے منزل چل جائے لکھ لو لکھ لو ہمت کرو نزلہ پر منزل نزلہ پر منزل علیہ کا پر منزل علیہ دیکھ لیجیے اور پر منزل بالحق کے پر سیدھا کاتے منزل دل کا اس اللہ پاک نے آپ پر کتاب کو آپ کی یہ بنائی ہوئی نہیں ہے بلکہ اللہ نے نازل فرمائی ہے لہٰذا آپ مجبور ہیں اس کو بیان کرنے پر بالحق کے ساتھ حق کے ٹھیک ٹھیک مصدقن یہ سیدھا کہتے وہ نمبر دو ہے نقلی دلیل کی طرف اشارہ ہے حال ہونا اس کتاب کا جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کے جو اس سے پہلے گزری ہیں اور اتارا اس نے تورات اور انجیل کو اس سے پہلے حدل حکمت انزال ہے ہدایت دینے کے لوگوں کو اور اتارا فرقان کو فرقان کا من جزاد چلتا ہے بھی فرقان خانداد ان الدینہ کا اخروی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا جو توحید پر دل کرتی ہے لہم سمرا باسن کے عذاب ہوگا سب اور اللہ پاک غالب ہے نچل کا امکان دل کا انسان یعنی ممکن ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے عذاب دے سکتا ہے زونت کام صاحب ہے بدلے کا یہ حقوق کا بیان ہے کہ بدلہ لیتا بھی ہے ان اللہ لا جفا تتمہ دلیل اقلی اسی دلیل کا تتمہ ہے اور اس کے کئی جز ہیں یہ جز اول ہے بے شک اللہ تبارک بتا رہا نہیں مخفی اس پر کوئی چیز زمینوں میں اور نہ آسمانوں کے اندر زمین و آسمانوں کی کوئی چیز اس پر مخفی نہیں ہے لا عیسا و لا عیسا عیسا السلام اور اس کی ماں ایسے نہیں ہے ہو یو سبیر حکم جو دوم ہے وہی وہ ذات پاک ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری رحموں کے اندر کیسا یشا جس طرح سے وہ چاہتا ہے سبحان اللہ باوجود کے سارے انسانوں کی شکلیں یا یعنی ایک ناک دو آنکھیں دو کان دو ہاتھ دو پاؤں کھڑی شکل لیکن پھر بھی شکلوں کے اندر جس طرح سے چاہتا ہے بلدی جو سب روکم پر لا ری جی اللہ عب اتنا ما اس کی ماں نہیں بلکہ اللہ ہی یہ کام کرتا ہے لا الہ الا جب صورتیں بنانے والا بھوئی علم رکھنے والا ہے تو نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر صرف اسی کی ذات فجے کے لائق منت کے لائق پکار کے لائق مالی بدنی لسانی باتوں کے لائق مشکل کشا حاجت روا حاضر ناظر کوئی نہیں ہے مگر صرف اسی کی العزیز العزی غالب ہے منکر توحید سے بدلہ لے سکتا ہے غالب ہے منکر توحید سے بدلہ لے سکتا ہے الحکیم ہو حکمتوں والا ہے ڈھیل دینے میں حکمتوں والا ہے ڈھیل دینے کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے کتاب اگر آ گیا دفاع میری طرف دیکھو پہلا شبو میں نے کیا عرض کیا وہ کہتے تھے کہ کے متعلق کلمت اللہ روح اللہ اس قسم کے کلمات انجیل میں تورات میں موجود ہیں اور قرآن میں بھی موجود ہیں معلوم ہوا آپ مشکل کشا ہیں اللہ نے فرما خبردار میں نے کتاب نازل کی ہے اس کے دو حصے ہیں کتنے حصے ہیں ایک حصہ محکم اور دوسرا متشابے یاد ہے جی۔ الفلامی سے ساری ہوں ایک محکم اور ایک متشابے تمہارے ذمہ ہے کہ محکم پر عمل کرو کیونکہ محکم اکثر کتاب ہے متشابے پر ایمان لاؤ کہو کہ ہمارا ایمان ہے متشابے کے اندر اول تو کوئی تعویل نہ کرو اگر تعویل کرنی ہے تو وہ تعویل کرو جو محکم کے موافق ہو گئے محکم کے خلاف کوئی تعویل مقبول نہیں آئے سمجھ رہے ہو یہ متشابہات ہیں روح اللہ قالمۃ اللہ متشابہات ہیں اور ان کے اندر پڑھو ہی نہ ان کو اللہ کے حوالے کر دو جس طرح متقدمین فرماتے ہیں اور اگر تعویل کرنی ہے تو وہ کرو جو کہ محکم کے موافق ہے محکم کے محکم کے اندر صاف آ چکا ہے کہ علیہ السلام نے مشکل پشا نہ حاجت روا نہ عالم الغیب کان آ جا پُرانے تو کھانا کھانے کے محتاط سمجھ رہے وہ مشکل کیسے بن سکتے ہیں کل کتاب لکھائے دفاع شبو وہی وہ ذات پاک ہے جس نے اتارا ہے آپ پر کتاب کو من ہو آیا تم محکمات کچھ تو اس سے ایتے ہیں محکمات محکمات کا معنی جہاں لکھا ہوا ہے اشتباہ مراد سے محفوظ محکمات کا معنی اشتباہ مراد سے مافوت ہے جن کی مراد بالکل واضح ہے معنی بھی معلوم مراد بھی معلوم ہے نہ اس کے معنی میں کوئی اشتباہ ہے نہ مراد میں کوئی اشتباہ ہے ام کتاب یہ آیات محکمات یہ مغد اور نچوڑ ہیں کتاب اللہ کا تو سمجھ رہے ہو کتاب اللہ کا کیا ہے مغد اور نچوڑ اور خلاصہ یہی آئے ہیں یہ خلاصہ اور مغد اور نچوڑ اور اصل ہے کتاب اللہ کی وہ اوخر ہوں متشابہات دوسرا قسم اور دوسری آیات ہیں متشابہات جو ملتی جلتی ہے متشابہ ہیں اے پر وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ویگن ٹیڑھا پن ہے کجی ہے جن کے دلوں کے اندر شرک ہے جن کے دلوں میں کفر ہے علامت ہے علامت تب وہ پیچھے لگتے ہیں ماں اس حصے کے جو تشابہ من ہو متشابہ ہے اس کتاب اللہ سے کتاب اللہ کا وہ حصہ جو متشابہ ہے اس کے پیچھے لگتے ہیں اس میں وہ من السماوات والارض الغیب الا اللہ لا عالم الغیب لو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء یہ واضح اور محکم ایسے کبھی نہیں پڑھیں گے وہ پڑھیں گے عالم الغیب فلا يظهر ولا غیب خیب احدا الا من ارتضى من رسو ہاں جی یہ ایسے پڑھیں گے ہے ہاں نا جی ایسے ہے نا جی ہاں <clears throat> کرو مانا اور پس آئے پر وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے پس پیچھے لگیں گے وہ مات شا بہا من ہو میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں ہاں؟ بڑی قیمتی بات ہے ایک ایک مولوی نے تقریر کی اور کہنے لگا کہ شیعہ کافر ہے کیوں اس لیے کہ یہ قرآن کے منکر ہیں قرآن کے تو ایک شیعہ اس مولوی کے پاس آ گیا اس نے کہا تو بھی قرآن کا منکر ہے بڑی قیمتی بات ہے اس نے مولوی سے کہا کہ تو بھی قرآن کا منکر ہے ہمیں تو کہتا ہے کہ ہم کافر ہیں کیونکہ ہم قرآن کا منکر ہیں تو بھی قرآن کا منکر ہے اس نے کہا میں کیسے منکر ہوں اس نے کہا چند آیات ہیں ایک آیات عماد اللہ میات آنند ایک آ جاتا ہے اموات غیر احیاء ایک آ جاتا ہے ان کا میتوں ان میتوں ایک آ جاتا ہے ماں انتر مسم منفر قبور تیری زندگی گزر گئی تقریر کرتے ہوئے آج تک تو نے یہ ایسے مخلوق کو نہیں سنائی کیوں نہیں سنائی اور اگر تیرے اندر ضرورت ہے تو آج تقریر کے اندر یہ ایتیں پیش کر اور لوگوں کو مسئلہ بیان کر لیکن تو کبھی بیان نہیں کرے گا اور فلانا فلانا مولوی کبھی نہیں بیان کرتا نہ کرے گا معلوم ہوتا ہے تم بھی قرآن کے من اس مولوی کے بعد اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا حضرت بڑی قیمتی بات ہے اس نے کہا اگر تم قرآن کے قائل ہو تو یہ ایسے کیوں نہیں سناتے مخلوق خدا کو کیوں نہیں پڑھتے تم یہ ایسے آج تک تم نے بات نہیں کیا ہمیں کہتے ہو منکر کے قرآن تم یہ ایسے کبھی پڑھتے ہی نہیں ہو دیکھو یہی بات ہے وہ وہ ایسے دوسری پڑھتے رہیں گے جھوٹھی حدیثیں بھی بیان کرتے رہیں گے لیکن امات اللہ والی آیت کبھی نہیں پڑھیں گے ہاں یہ بات نہیں کریں گے تو وہ حلوے کھچڑے بند ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہے ایسے مولوی ہے جو اشاد توحید کے خطے پہ جاتے ہیں تو توحید بیان کرتے ہیں دوسری جگہ جاتے ہیں تو تردید بیان کرتے ہیں ایسے بھی مولوی ہیں بالکل ایسے ہیں تو عمل لدینہ بالکل پیسہ پر وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر اور ٹیڑھا پن ہے اونا تب پیچھے لگتے ہیں وہ اس حصے کے جو متشابہ ہے اس قرآن پاک سے قرآن پاک کا متشابہ حصہ وہ پڑھتے رہتے ہیں کیوں ابتغاء الفتنہ سے غرض اتباع جی، غرض فا کی غرض چاہے واسطے پھیلانے گمراہی کے واسطے طلب کرنے فتنے کے دین میں فتنے سے مراد کون سا فتنہ ہے گمراہی دینی فتنہ مراد ہے دنیا میں فتنا تھوڑا مراد ہے وقت طلب کرنے فتنے اور گمراہی کے دین میں وقت تعویل ہی اور وقت طلب کرنے غلط مطلب اس کے جی۔ اور وقت طلب کرنے غلط مطلب اس کے غلط مطلب کے طلب کرنے کے لیے سمجھا غلط مطلب لینے کے لیے وہ متشابہات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں وہ سن رہے ہو وما جالم متا ہی لہولہ نہیں جانتا حالانکہ نہیں جانتا اس کے صحیح مطلب کو مگر صرف اللہ پاک اس کے صحیح مطلب کو کون جانتا ہے جانتا ہے یہ جو تعبیریں کر رہا ہے یہ غلط مطلب ہے نہیں جانتا اس کے صحیح مطلب کو مگر اللہ تبارہ کا تعالی بس ورا سے تھے خونت میں یہاں وقف لازم ہے ضروری ہے ورنہ مانا غلط ہو جاتا ہے ورہ سے خون پھر علم جقول ہونا ورہ سے خون کا اصب اللہ ہو کر نہیں ہے ہاں خیال کرنا ورہ سے خون مبتدا یقول خبر ہے اور وہ جو پکے ہیں علم دین میں وہ جو پکے ہیں علم دین کے اندر رسوخ علمی جن کو اللہ نے نصیب فرمایا ہے اللہ جاننا میں اور پکے علم دین کے اندر آمنا بھی وہ تو بیچارے کہتے ہیں وقف اول رات جی، جی۔ اول وہ کہتے ہیں آمنا بھی ایمان لائے ہم اس متشابہ پر جی۔ ایمان لائے ہم متشاہ پر ہمارا ایمان ہے لیکن اجمال ہے ایمان ہے لیکن ہم اس کی اس کے اندر داخل نہیں ہوتے کھوج خرید نہیں کرتے ہم سمجھا ہمیں اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہمارا ایمان ہے کل ربنا آمنا بہی ایمان لایا ہم نے اس متشابہ پر ہر ایک یعنی محکم بھی اور متشابہ بھی دونوں ایسے نے عند ربنا ہمارے پروردگار کی طرف سے آئی ہیں سچی ہیں اور ہمارے پروردگار کی طرف سے آئی ہیں اللہ فرماتے ہیں وما فرماتر الا اول الالباب مستفیدین دین من القاب لکھا ہے سے فائدہ کون حاصل کریں گے اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے عقل والے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں سمجھا ربنا لا تو دے اب دوسری درخواست آ گئی درخواست دے رہے ہیں بس دوم یعنی خلو عجب دونوں عجب سے وہ خالی ہے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے سمجھا کہ ہم کچھ کا کچھ ہیں اے ہمارے پروردگار نہ ٹیڑھا کر تو ہمارے دلوں کو بعد عید ہدایت بعد اس کے جو ہدایت عطا فرمائی تو نے ہمیں کیا مطلب ہے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر سنو بات جاللہ آج تو نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے تیری ہدایت دینے کی وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ متشابہات کو بپتو نے نازل فرمایا ہمارا ان پر ایمان ہے اور متشابہات کی مراد کے اندر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ ہدایت تو نے ہمیں عطا فرما دی مہربانی کرنا اب کبھی ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن اور ذائق داخل نہ کر کون سا ذائق ذائق وہ فیتبعون اون مات ہوتے فتنا فتنت وابتغا تعویل ہی کہ طرح وہ گمراہ لوگ متشابہات کے اندر تعویلیں کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ ایسے کبھی نہیں سناتے یا اللہ وہ ذیب ہمارے دلوں میں کبھی نہ کرنا تو سمجھ رہے ہو جی. غیر سے مراد وہ پچھلا جو پیچھے جس کا ذکر ہو چکا ہے ویسے مطلق ہے کہ یا اللہ ہمیں گمراہ نہ کرنا ہمیں غلط راستے پر نہ لے جانا مہربانی کرنا تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہماری ہدایت کو مستقل رکھ لیکن خاص طور پہ یہ ضرور مراد ہے رب بنا لا تو دیکھو کلو بنا اے ہمارے پروردگار نہ ٹیڑھا کرنا تو ہمارے دلوں کو بعد اس کے جو ہدایت تھا فرمائی تو نے ہمیں لنا ملت ان کا رحمتن اور عنایت فرما تو ہمیں اپنی طرف سے رحمتن رحمت خاص خاص رحمت عنایت فرما کون سی رحمت وہ رحمت یہی ہے کہ ہم متشابہات کے اندر نہ جائیں بس ہم محکمات کا اتباع کرتے رہیں سمجھ رہے یہی رحمت خاص طور پر مراد ہے اور عطا فرما تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت انتل بہاب بے شک تو ہی ہے سب کچھ دینے والا کو ہی ہے سب کچھ دینے والا تو ہی ہے ہدایت دینے والا کوئی ہے استقامت دینے والا تو ہی ہے اس لیے تو مہربانی فرما ہمیں یہ رحمت عطا فرما الوہاب کے بعد اور ربانہ سے پہلے عبارت ہے لکھو دیکھو اب خلاصہ یہ کہ دونوں دعائیں نجات اخروی کے لیے ہیں نہیں لکھا ہوا اللہ اکبر لکھو اب خلاصہ یہ کہ خلاصہ یہ کہ دونوں دعائیں نجات اخروی کے لیے ہیں خلاصہ یہ کہ دونوں دعائیں نجات اخروی کے لیے ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ہے ربنا ان کا جامع وقف سوم ایمان بالآخرہ وقف سوم راسخین کی تیسری صفت ہے ایمان بالآخرہ ہم یا اللہ آخرت کے بارے میں تجھ سے کیوں دعائیں مانگ رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار بے شک آپ جمع کرنے والے ہو لوگوں کو اس دن کے اندر لا بفی ہے جو نہیں کوئی شک اس کے آنے کے اندر اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے کیوں شک نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکے ہیں اللہ اللہ صاحب اور بے شک اللہ نہیں خلاف کیا کرتے وعدے کے اللہ وعدہ کر چکے ہیں اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتے بے شک اللہ نہیں خلاف کیا کرتے وعدے کے تو سن رہے ہو خیال کیا کرو یہ دعا ہرد جان بناؤ روزانہ اور ہر وقت پڑھا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك تو الوهاب یہ دعا لازمی دعا ہے سمجھا کہ ہمیشہ مانگا کرو ان الذين كفروا اب حضرت تخویف دنیاوی آ گئی وہ لوگ جو متشابہات کو پیچھے پال کر سمجھا محکمات کو ترک کر کے مخلوق خدا کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا حال ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہر نہیں دفاع کریں گے ان سے مال ان کی اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے کسی چیز کو قیامت کے دن جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو کچھ بھی فائدہ نہیں کرے گا کیونکہ انسان مال اکٹھا کرتا ہے اولاد کی رعایت کرتا ہے اپنا دین برباد کرتا ہے پیٹ کی خاطر اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گی وہ کا الاقافیا اور یہ لوگ وہ ایندھن ہوں گے آگ کا کدا بھی آلے پھر اب حضرت یہ نمونہ تخفیف تخویف دنیاوی کا بیان ہے اللہ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں وہ فرعون کیسا بڑا بادشاہ تھا وہ برباد ہو گیا تباہ ہو گیا کداب آل فرعون کداب خبر ہے اس کا مبتدا و ہم مقدر ہے حال ان کا معاملہ ان کا مثل معاملے آل فرعون کے اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے قوم آج قوم سمود قوم نوح اس قوم لوت وغیرہ کدب بیان معاملہ طریقہ ہے وہ مملہ کیا ہے جٹھلایا انہوں نے ہماری آیات کو جف آخم اللہ سمر تقریب جٹھلانے کا تھمرا اور نتیجہ اور پھل کیا نکلا بس پکڑا انہیں اللہ پاک نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور اللہ پاک بڑی سخت سزا والے ہیں کا بھروسا حضرت یہاں عبارت لکھی ہے وہ دیکھ لو کل للذین کفرو کے نیچے یعنی عذاب صرف اخروی نہیں یعنی عذاب صرف بلکہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ ہوگا بلکہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ ہوگا فرما دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ستو کو ہونا یہ اللہ دینا کافرو کون ہے لکھا نیچے نصارہ یہود مشرقین سارا جو مشرقین سب کو کہہ دو سب تو غلب ہونا ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے تم دنیا میں مغلوب کیے جاؤ گے تم دنیا میں بتو شر ہونا اور جمع کیے جاؤ گے تم آخرت میں الا جہنم طرف جہنم کے اور بڑا برا بستر ہے وہ جہنم بڑی بری جگہ ہے قد کان لکم نمونہ آئے ستوں جی، جی. کا نمونہ وہ کہتے تھے ہم اتنی بڑی جماعت ہیں ہمارے پاس اتنی بڑا اسلحہ ہے ہمارے قلعے ہیں مضبوط سمجھا ہمارے پاس پیسہ ہے تجارتیں ہیں زمینیں ہمیں کون مغلوب کر لے گا اللہ نے فرمایا بدر کا موقع دیکھو بدر کے اندر ایک طرف سے تین سو تیرہ اور ایک طرف سے ایک ہزار وہ کئی گنا ان سے زیادہ تھے چھوٹی جماعت غالب اور بڑی جماعت ہے مغلوب ہو گئی قد کانا لکم تاخیق ہے تمہارے استدلال کے لیے آیا تم بڑا نمونہ بڑا نمونہ بیچ دو جماعتوں کے جو ملی تھی وہ دونوں کہاں ملی تھی بدر کی لڑائی کے اندر تھے تم تو پاتے لو ایک جماعت تو لڑتی تھی اللہ کی راہ میں اور دوسری جماعت تھی کافر تم نہ خیال کرو ذرا یارون ہم کے اندر دو ضمیریں ہیں نا دم کافروں کی طرف ہیں اور نیچے لکھا ہوگا کافر اس قدر زیادہ تھے جی، کافر اس قدر زیادہ تھے کہ دیکھتے تھے وہ اپنے آپ کو کئی مثل ان مسلمانوں کے جی۔ دیکھتے تھے وہ اپنے آپ کو کئی مثل ان مسلمانوں کے کا تکری تکرار کے لیے ہے کئی مثل کر رہا ہوں اور ہم ضمیر مسلمانوں کی طرف ہے دیکھتے تھے وہ کافر اپنے آپ کو کئی مثل ان مسلمانوں کے کیونکہ مسلمان تین سو تیرہ تھے اور کافر ایک ہزار تھے تو تین گنا تھے نا جی آپ ہاں، کئی مثل ان کے راج رائے نے دیکھنا آنکھوں کا یہاں خیال نہیں تھا خواب نہیں تھا آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ چھوڑے ہیں اور ہم زیادہ ہیں ہاں دیکھ رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے ان کو مثل کئی مثل اپنا دیکھنا آنکھوں کا بہ و خیال نہیں تھا لیکن بلّہ ہو جو آئیے دو بے رف رہی رف اے رف بعد کہ چھوٹی سی جماعت کا بڑی جماعت سے غالبانہ بڑی زیادہ کال ہے فرمایا اللہ طاقت دیتا ہے تقویت دیتا ہے ساتھ اپنی مدد کے جسے چاہتا ہے ان کا بے بے شک واقع کے لا عبرات البتہ بہت بڑی عبرت ہے لکن ابسارے آنکھوں والوں کے لیے اس کے لیے ہاں جن کی آنکھیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جس کا ساتھ دے گا کبھی وہ مغلوب نہیں ہو سکتا وہ غالب ہی غالب ہے بے شک بھی جس کی البتہ عبرت ہے بہت بڑی آنکھوں والوں کے لیے نرین سے شب شہباد شاہباد اب حضرت یہ لوگ جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں اڑے ہوئے ہیں پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے یہ لوگ کیوں نہیں مانتے وجہ یہ ہے کہ ان کو ناز ہے پیسے کا کس کا دولت کے نشے کے اندر یہ مست ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی علت پیش کر رہے ہیں اور نصب العین سرکار کا اور ایمان والوں کا بیان ہو رہا ہے زین مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے حب شاہبات محبت رکھنا خواہشات کی خواہشات کی محبت ان کے لیے مزین کر دی گئی وہ کیا ہے شہوات یعنی عورتیں اور بچے اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے عمدہ اور دوسرے جانور ول ہر سے اور کھیتیاں یہ چیزیں ان کو پیاری لگتی ہیں پیسہ ہوئے دولت ہوئے کھیت ہوئے مال متا ہوئے عورتیں ہوئے بیٹے ہوئے یہ چیزیں ان کے لیے مزین لیکن کیا ہے گال کا متا اور دنیا لیکن یہ نفع ہے زندگی دنیا کا یہ قلیل اور حقیر نفع ہے چند روزہ نفع ہے یہ نفع ہے زندگی دنیا کا بلّہ عندہ حسن المعاب اور اللہ تبارک مطالعہ اس کے ہاں ہے بہتر ٹھکانا اس کے ہاں بڑا اچھا ٹھکانا ہے اور اس کے ہاں بڑا بہتر ٹھکانا ہے سمجھا سی نا سے حکم لکھا ہو نسب العین کفار نسب العین اب حاشی پر عبارتوں پر اوپر پڑھو خلاصہ یہ کہ نصب العین فیصلہ کر رہا ہے کہ کفار بھیڑ ہیں اور مومن شیر کفار بھیڑ ہیں اور مومن کیوں اس لیے کہ کفار کا نصب العین ہے دنیا کفار کا نصب العین اور مومن کا نصب العین بلّہ حسن آخرت جو انسان دنیا کے ساتھ محبت رکھے گا وہ بہت دل ہوگا کیوں وہ چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں اور ان چیزوں سے نفع اٹھاؤں اور مومن تو کہتا ہے میں جلدی مروں اور خدا کے پاس جاؤں تو مومن مرنا چاہتا ہے کافر مرنے سے بھاگتا ہے اس لیے مومن شیر اور کافر شیر کچھ سمجھ آیا ہے ہاں رہا ہے اور اللہ اس کے ہاں ہے اچھا ٹھیکانا قل آؤ نبے حکم بیان حسن معاب جی بیان المعاد نا بھی کھڑا ہے اس کا بیان ہے ترغیب آخر آئے حضرت فرما دو آیا خبر دوں میں تمہیں سات بدر جہاں بہتر من ذالکم امور مذکورہ سے اشیاء مذکورہ سے جو بدر جہاں بہتر ہے وہ کیا ہے للہ دینا خبر مقدم ان لوگوں کے جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار کے ہاں جنات پہلی چیز باغات ہوں گے کیا ہوں گے نمبر اول جسمانی باغات ہوں گے بہتی ہوں ہوں گے ان کے نہریں ہمیشہ رہنے والے چی چن کے اور بیویاں ہوں گی متحرا ہر طرح پاک کی ہوئی ہر طرح آج دنیا کے اندر ان کافر کہتا ہے میرے لیے کھیت ہوں میں باغات ہوں میں مومنین کے لیے دنیا والے کھیت اور باغات کی بجائے جنت میں کھیت اور باغات اور کافر کہتا ہے میرے لیے دنیا میں عورتیں اور بیٹے ہوں میں آخرت کے اندر مومن کے لیے آخرت کے اندر ہورے رہے موجود کا ہارا محبوب سمجھا تھی برضوان اللہ جنت روحان چل ہے جنت روحانی اور رضا مندی اللہ پاک کی طرف سے سب سے اول اعلیٰ انعام اور اللہ پاک بھی دیکھنے والا ہے اپنے بندو اسے پتا ہے کہ کس نے ایمان لایا کس نے نہیں اللہ دین دینا وقف اول ایمان وقف اول ایمان وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار اننا آمنا بے شک ہم نے ایمان لایا وسیلہ بل ایمان چلتا ہے مل گا ہوا اننا آمنا تو نیچے لگ کرو وسیلہ بل ایمان ایمان کا وسیلہ دے رہے ایمان کا وسیلہ کا جائز ہے نا جی وسیلہ بل ایمان بے شک ہم نے ایمان لایا ہم نے فاغ لنا نمبر دو منا ہے اب بس معاف کر دے تو ہمیں ہمارے گنا عذاب النار اور بچا تو ہمیں عذاب آگ سے آگ کے عذاب سے ہمیں بچا اللہ رینا تیسری صفت وہ جو صبر کرنے والے ہیں بس فادہ نمبر چار اور وہ جو سچے ہیں سچے کس بات میں لسان البن نیتن لسان البن نیتن زبان کے سچے دل کے سچے نیت کے سچے سچے ہیں بل پانے اور تابے داری کرنے والے بل منفا اور خرچ کرنے والے وہ سمجھ رہے ہو اور خرچ کرنے والے بل مستقفرین بالاسحار اور معافیا مانگنے والے پچھلی راتوں کو اٹھ اٹھ اٹھ اٹھ کر کر اللہ سے معافیا مانگنے والے سمجھ رہے ہو شاہد اللہ لا الہ ہو دلیل نقلی از کتب سابقہ کا دلیل نقلی از کتب سے دلیل آ رہی ہے ایک بات اب پہلے مانا کر لو شہادت دی ہے اللہ پاک نے اللہ نے کہاں شہادت دی ہے در کتب سماویا در کتب سماویا آسمان سے جتنی کتابیں نہ دل ہوئی ان کے اندر اللہ نے شہادت دی ہے کس بات کی اس مضمون کی یہ بے شک شان ہے نہیں کوئی قابل عبادت کے منت پکار پھیرا نظر یا رکھو مالی بدنی لسانی عبادتوں کے لئے کوئی نہیں عالم اور غیر حاجت روا حاضر نادر مشکل کشا کوئی نہیں دست گیر غوث کوئی نہیں اللہ ہوں مگر صرف اسی کی ذات حضرت یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے بڑا قیمتی کہ ہم جو جہاد کرتے ہیں جہاد کی وجہ کیا ہے جہاد کی ہاں یہ لفظ پڑھنا ہے ذکر نصاب یعنی وجہ جہاد ذکر نصاب یعنی وجہ جہاد یعنی ہم جہاد کریں گے لا الہ الا اللہ کی خاطر لا الہ الا اللہ جو ہے یہ وجہ جہاد ہے جہاد کی وجہ ہے یعنی اسی مسئلہ توحید کی وجہ سے ہم جہاد کریں گے اللہ نے شہادت دی ہے کہ بے شک شان ہی آئے نہیں کوئی قابل عبادت کے مگر صرف وہی بل کا تو دلیل نقلی از ملائکہ اور ملیکا نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے ملکا بھی سارے مبہد ہیں لا الہ الا اللہ کے موتقد ہیں بول العلم دلیل نکلی و امبے اب امبیا اور علم والے اور علم والے جن کو شرائع کا علم ہے شریعتوں کا علم ہے یعنی امبیا اولیا انہوں نے بھی شہادت دی ہے قائم بل قسط کائمن یہ اللہ ہو سے حال بن رہا ہے حال ہونا اس اللہ پاک کا جو انتظام رکھنے والا ہے ساری دنیا کا انصاف کے ساتھ اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں میرا سارا نظام جو ہے مبنی بر انصاف ہے چاہے مبنی بر انصاف ہے انصاف کے ساتھ تو لا الہ الا اللہ جب اللہ نے بھی شہادت دی ہے جب ملکہ نے بھی شہادت دی ہے عر العلم نے بھی شہادت دی ہے اور اللہ کا یہ سارا نظام بھی شہادت دے رہا ہے تو نتیجہ کیا نکلا لا الہ یہ نتیجہ ہے نتیجہ یہ ہے کہ نہیں کوئی قابل عبادت کے منت پکار کے سیدھے رکھوں کے مگر وہی وہ غالب ہے الحکیم و حکمتوں والا سمجھا نا صحیح غالب ہے جو حکمتوں والا ہے الملاکتوں پر یہ لفظ تھا اپنے ادکار میں جو توحید سے بھرے ہوئے ہیں اپنے ادکار میں جو توحید سے بھرے ہوئے ہیں بس ان عند اللہ اب حضرت خیال کرو یہاں دو امر آ رہے ہیں ان دینا پر لکھا ہے امر اول یعنی مسئلہ توحید اختلافی نہیں ہے اختلاف باغیوں نے ڈالا ہے اختلاف باغیوں نے ڈالا ہے ان دینا بے شک مذہب سچا اور پسندیدہ بے شک مذہب حق اور پسندیدہ اللہ کے ہاں الاسلام وہ صرف اسلام ہے کیا ہے صرف اسلام ہے سنو بات اسلام کا معنی جہاں ہمارا مذہب جو اسلام ہے وہ صرف نہیں ہے یہاں اسلام کا معنی پیچھے جو تم پا رہے ہو نہ مسلمون ہم صرف اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں آدم علیہ السلام و تقسیم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دین توحیدی مراد ہے کیا مراد ہے تمام ادیان توحیدیہ اسلام کا معنی جھک جانا کیا مانا ہے پیچھے پارے پہلے پارے کی ابتدا بلا من بہوا محسن اسلام کا معنی صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکنا غیر اللہ سے آگے نہ جھکنا غیر کی عبادت نہ کرنا اللہ کے نزدیک یہ مذہب سچا ہے سمجھ رہے ہو اسلام یہاں مقابل ہے شرک کے ہے کیا کرنا بے شک مذہب پسندیدہ اللہ کے یہاں اسلام ہے جو صرف اللہ کے آگے جھک جانا ہے اخلاص دین عقیدت للہ و مختلف اب آج بھی وہی بات اختلاف کس نے ڈالا کیوں ڈالا اور کب ڈالا مولویوں نے ڈالا جان بوجھ کر سمجھتے تھے کہ یہ توحید ہے یہ شرک ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے سمجھنے کے باوجود انہوں نے اختلاف جانا اور نہیں اختلاف کیا جواب شبو نمبر ون ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب کو اللہ کیا لکھا ہے نمبر دو مگر بعد اس کے جو آ گیا ان کے پاس علم العلم کے نیچے توحید علم ہی دے گیا جلالین کا والا نمبر تین ہے بس باقی پڑ جانے کے درمیان اہل توحید کے ساتھ ان کو ضد پڑ گئی اس وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا ممن یا پور اخروی ہے اور وہ انسان جو انکار کرے گا اللہ کی آیات کا جیسا ان لوگوں نے کیا جیسا لکھو لکھو ہمت کرو لکھو بے آیات اللہ کے اوپر جگہ پڑی ہے جیسا ان لوگوں نے کیا جیسا ان لوگوں نے کیا جیسا ان لوگوں نے کیا سمجھا سی تو ان اللہ اللہ سمرا پس بے شک بھی جلد حساب لے لینے والے ہیں اللہ کے آگے کوئی دیر نہیں اللہ جلد حساب لے لیں گے ان سے حاجو کا امر دوم نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو پہلا وہ امر اول تھا ان الدین عند اللہ اسلام یہ امر دوم ہے کرو مانا حضرت مذہب تو سچا کون سا ہے توحید اسلام اللہ کے آگے انقیاد اب اگر فن حاجو کا پس اگر جھگڑتے ہیں خام خواہ جھگڑتے ہیں یہ لوگ آپ کے ساتھ یہود ابن سارا اور توحید ہے فقل شہید دے دو تو بس آپ فرما دو اسلم تو وجہ اللہ میں نے تو جھکا دیا اپنا چہرہ صرف اللہ کے آگے میں نے تو جھکا دیا اپنا چہرہ صرف اللہ کے آگے میں نے تو اپنا چہرہ جھکا دیا نیچے لکھائے خلاصہ یہ کہ تم مانو یا نہ مانو ہم تو مان چکے ہیں تم مانو یا نہیں ہم تو مان چکے ہیں فرما دو میں نے تو جھکا دیا ہے اپنا چہرہ صرف اللہ کے لیے پکار منت پھیرے سب کے سب میں نے اللہ کے لیے خارج کر دیے اس کا کوئی شہید نہیں ہے اپنے پتا کی جھکا دیا میں نے چہرہ اپنا صرف اللہ کے آگے اور وہ لوگ جو میرے تابے دار ہیں وہ سمجھ رہے ہو جو لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں قبروں کے پھیرے اور سیدھے کرتے ہیں باب غریب شاہ کی منچے دیتے ہیں پیر محبوب سبانی کی گیارہیاں دیتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے تابے دار ہیں نبی علیہ السلام کا تابے دار وہ ہے جو اسلم تو وج ہے یا جنہوں نے اپنا چہرہ صرف اللہ کے آگے جھکا دیا وہ نبی علیہ السلام کے تابے دار ہیں سمجھ رہے ہو وہ عاشق رسول بھی ہیں اور متبع رسول بھی ہیں اور سب کچھ وہی ہے وہ مانتاباً اور وہ انسان جو میری تابے داری کرتا ہے میں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا اور میرے تابے دار نے بھی للذین اوت کتابہ بادر جواب نصاب تعلیم پیش کر دو ہاں بادر جواب حضرت ان مولویوں سے پوچھو اور فرما دو ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب کو اے مولوی یہود و نصارہ بل امی جینا اور یہ ان پڑھ قریش مکہ ان پڑھ کون تو سن ہو تین فرقے سے نا بار بار رہے ہو اس وقت تین گروہ سے نا مذہبی یہود نسارا اور مشرقی نے ارب حضرت ان سے کہہ دو جو دیے گئے کتاب کو یعنی مولوی اور پیر بل امی جینا اور ان پڑھ یعنی جو مشرقین مکہ آج کے مولوی آج کے پیر اور آج کے امی منا ان کے تابے دار ان کے ان پڑھ لوگ جو ان کے تابے دار ہیں اسلم تم آیا جھکایا تم نے اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکایا صرف اللہ کے تابے دار بنے ہو فن اسلم ہو اگر جھک جائیں وہ ایک اللہ کے آگے تدو پر تاکہ وہ راہ پر آ گئے چونکہ راہ ہدایت صرف یہی ہے وہ ان اور اگر پھر جائیں سمجھا فن کل بلام خرید نبویا تو آپ غم نہ کریں تو آپ کم نہ کریں اس لیے کہ سوا اس کے نہیں آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے آپ کا کام ہے البلا کو پہنچا دینا وہ آپ نے کر لیا بصیر اور اللہ پاک دیکھنے والا ہے بندوں کو اس کو پتا ہے کہ کس بندے نے توحید قبول کی شرف سے تائب ہوا کون تائب نہ ہوا یعنی وہ خود آپ دے گا یعنی جگہ وہ خود آپ دے گا اللہ ہی دیکھنے والا ہے بندوں کو